اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہر کس کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا